ابو زینات نے آرٹ سے اور انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جس کو ابن آدم روشن کرتا ہے جہنم کی گرمی کے ستر حصوں میں سے ایک حصے کی حرارت کے برابر ہے انہوں یعنی صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی قسم یہ آگ بھی تو کافی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے انہتر حصے زیادہ رکھا گیا ہے ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے مانند گرم ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو پینسٹھ